باب بے ہوش آدمی کی عیادت کرنا حدیث نمبر 511 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیمار ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ پیدل چل کر میرے پاس عیادت کے لیے تشریف لائے دونوں نے مجھے بے ہوشی کی حالت میں پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا پھر اپنے وضو کا بچا ہوا پانی مجھ پر ڈالا تو مجھے افاقہ ہو گیا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں اپنے مال کے بارے میں کیا کروں اور کیسے فیصلہ کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ آیت میراس نہ نازل ہو گئی صحیح البخاری صحیح مسلم باب بچوں کی عیادت کرنا حدیث نمبر 512 سیدنا عثمہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی کا بیٹا سخت بیمار ہو گیا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا موت کی کشمکش میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد سے فرمایا جاؤ اور اس سے کہو بلا شبہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ وہ لے لے اور اسی کے لیے ہے جو کچھ وہ عطا کرے اور ہر چیز اس کے پاس ایک مقرر وقت تک ہے لہذا اسے چاہیے کہ صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے قاصد آیا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا اس نے پھر کاشد بھیجا اور آپ کو قسم دلائے کہ آپ ضرور تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے ان میں بن عبادہ رضی اللہ عنہ بھی تھے گھر پہنچ کر آپ سسم نے بچے کو اٹھایا اور اسے چھاتی کے درمیان رکھا بچے کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسی مشکیزے کی آواز ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ بھی رو رہے ہیں حالانکہ آپ تو اللہ کے رسول رسول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اپنی بیٹی پر رحمت و شفقت کی وجہ سے رو رہا ہوں بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے صرف رحم دل لوگوں پر ہی رحم فرماتا ہے صحیح البخاری صحیح مسلم گزشتہ باب گزشتہ باب کی مزید وضاحت حدیث نمبر 513 جناب ابراہیم بن ابلہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میری بیوی بیمار ہو گئی میں دردہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کرتا تھا تو وہ مجھ سے پوچھتی تیری بیوی کا کیا حال ہے میں عرض کرتا وہ بیمار ہے تو وہ میرے لیے کھانا منگواتی میں کھانا کھا کر واپس آ جاتا اور ایسا انہوں نے کئی بار کیا ایک مرتبہ جب میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا تیری بیوی کا کیا حال ہے میں نے کہا اب وہ ٹھیک ہونے کے قریب ہے کہنے لگی میں تیرے لیے کھانا منگوایا کرتی تھی جب تو نے ہمیں اپنے اہل کھانا کے بارے میں بتاتی کہ وہ بیمار ہے اب جب وہ ٹھیک ہونے کے قریب ہے تو ہم اب تیرے لیے کوئی چیز نہیں منگواتے یہ روایت صحیح ہے باب دیہاتی کی عیادت کرنا حدیث نمبر 514 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کے پاس اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور یہ دعا فرمائی لا سا علی کا تو ہورن ان اللہ تجھ پر کوئی ڈر نہیں یہ بیماری انشاءاللہ تجھے گناہوں سے پا کر دے گی دیہاتی نے کہا بلکہ یہ تو بخار ہے جو بوڑھے پر جوش مار رہا ہے تاکہ اسے قبروں کی زیارت کرا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ایسا ہی ہے صحیح البخاری باب مریضوں کی عیادت کرنا حدیث نمبر 515 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا آج تمہیں سے کس نے روزہ رکھا ہے سیدنا ابو بکر رضی عنہ نے عرض کیا میں نے آپ نے دریافت فرمایا آج تم میں سے کس نے مریض کی عادت کی سیدنا ابو بکر رضی عنہ نے عرض کیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا آج تم میں سے کون جنازے میں حاضر ہوا سیدنا ابو بکر رضی عنہ نے عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کس نے مسکن کو کھانا کھلایا سیدنا ابو بکر رضی اللہ اللہ نے نے عرض کیا میں جناب مروان رحم کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس آدمی کے اندر ایک ہی دن میں یہ چار خصلتیں جمع ہو جائے وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 516 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے وہ کب کب آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کیا ہوا کہنے لگے بخار ہے اللہ اسے رسوا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپ رہو بخار کو نہ کہو بے شک یہ مومن کی خطاؤں کو اس طرح لے جاتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو لے جاتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 517 سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے سے فرمائے گا میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا بندہ کہے گا اے میرے رب آپ نے مجھ سے کیسے کھانا مانگا تھا کہ میں نے آپ کو کھانا نہیں کھلایا آپ تو رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا تھا کیا تو جانتا ہے کہ بے شک اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا اسے میرے پاس پا لیتا اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا تھا بندہ کہے گا اے میرے رب میں تجھے کس طرح پلاتا اور تو رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا بے شک میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اسے پانی نہیں پلایا کیا تو نہیں جانتا ہے کہ بے شک اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو اسے میرے پاس پا لیتا اے ابن آدم میں بیمار ہوا لیکن تو نے میری عیادت نہ کی بندہ کہے گا اے میرے رب میں آپ کی کس طرح عیادت کرتا آپ تو رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا کیونکہ بے شک میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا اگر تو اس کی عیادت کرتا تو اس سے میرے پاس پا لیتا یا تو مجھے اس کے پاس صحیح مسلم حدیث سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کی عیادت کرو اور جنازوں میں شرکت کرو تمہارا ایسا کرنا تم کو آخرت کی یاد دلائے گا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 519 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ہر مسلمان پر لازم ہے مریض کی عیادت کرنا جنازے میں شریک ہونا اور چھینکنے والے کو جواب دینا جب وہ اللہ کا شکر ادا کرے یعنی الحمدللہ پڑھے صحیح مسلم باب عیادت کرنے والا مریض کے لیے شفا کی دعا کرے حدیث نمبر 520 جناب حمید بن عبد الرحمن رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے سعد رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تین اشکاس نے بتایا وہ سب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکرم میں سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو وہ رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کس چیز نے رلایا ہے عرض کیا میں ڈرتا ہوں کہ میری موت کہیں ایسی زمین پر نہ آ جائے جہاں سے میں ہجرت کر چکا ہوں جیسا کہ سعد ابن رضی اللہ عنہ کا مکہ میں انتقال ہو چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما پھر سیدنا سعد رضی عنہ نے عرض کیا میرے پاس بہت مال ہے اور میری وارث میری ایک بیٹی ہے کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں انہوں نے عرض کیا کیا دو تہائی کی وصیت کر دوں فرمایا نہیں عرض کیا آدھے مال کی فرمایا نہیں پھر عرض کیا ایک تہائی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک تہائی کی جائز ہے اور ایک تہائی بھی زیادہ ہے بے شک تیرا اپنے مال سے خیرات کرنا صدقہ ہے اور تیرا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے اور جو کچھ تیری بیوی تیرے کھانے میں سکھاتی ہے وہ بھی صدقہ ہے اور بے شک تیرا اپنے اہل و عیال کو مال کے ساتھ یا عیش کے ساتھ چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تو ان کو اس حال میں چھوڑے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارے کرتے ہوئے فرمایا صحیح مسلم باپ مریض کی عیادت کرنے کی فضیلت حدیث نمبر 521 جناب ابو اسما رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں جس نے اپنے بھائی کی عیادت کی وہ خرفہ جنت میں ہوگا میں اللہ نے ابو القلابہ رحم اللہ سے کہا جنت میں خرفہ کیا چیز ہے انہوں نے کہا اس کے میوہ جات ہے میں نے ابو کلابہ رحم اللہ سے پوچھا اس حدیث کو ابو اسما رحم اللہ نے کس سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا سیدنا صوبانہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے دوسری سرد میں جناب ابو کلابہ نے ابو اشعص رحم اللہ سے انہوں نے جناب ابو اسما الرج جناب رب رحبی جناب ابو اسما الرحبی رحم اللہ نے سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے صحیح مسلم باب مریض اور عیادت کرنے والے کی باتیں حدیث نمبر 522 جناب عبدالحمید بن جعفر رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بیان کیا کہ ابو بکر بن حضم اور محمد بن مقندر رحمہ اللہ نے مسجد والی مسجد والے لوگوں کے ساتھ جناب عمر بن حکم بن رافع انصاری رحمہ اللہ کی عیادت کی اور عرض کیا اے ابو حافظ آپ ہمیں حدیث بیان کرے تو انہوں نے کہا میں نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے کسی مریض کی عیادت کی اس نے رحمت الہی میں غوطہ لگا دیا یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس بیٹھ گیا تو گویا اس نے رحمت میں مستقل جگہ بنا لی صحیح یہ حدیث صحیح ہے باب جس نے مریض کے پاس نماز پڑھی حدیث نمبر 523 جناب عطا رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ابن صفان رحمہ اللہ کی عیادت کی پھر نماز کا وقت ہو گیا تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے انہیں دو رکعت نماز پڑھائی اور فرمایا ہم تو مسافر ہے یہ روایت صحیح ہے باب مشرق کی عیادت کرنا کیسا ہے حدیث نمبر 524 سیدہ انسر اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا وہ بیمار ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا اسلام قبول کر لے اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے سر کے پاس کھڑا تھا تو باپ نے کہا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو چنانچہ وہ لڑکا مسلمان ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے بہت تشریف لائے تمام تعریف تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اس لڑکے کو آگ سے نجات دے دی صحیح البخاری باب عیادت کرنے والا مریض سے کیا کہے حدیث نمبر 525 سیدہ عائشہ رضی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو سیدہ بکر اور بلال رضی اللہ عنہما کو بخار ہو گیا میں ان دونوں کے پاس آئی اور میں نے کہا اے میرے ابا جان آپ کا کیا حال ہے اور اے بلال آپ کا کیا حال ہے سیدہ عائشہ رضی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بخار کی شکایت ہوتی تو وہ یہ اشعار پڑھتے تھے ہر شخص اپنے گھر والوں میں صبح کرتا ہے اور موت اس کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا جب بخار اتر جاتا تو وہ بلند آواز سے یہ اشعار پڑھتے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میں ایک رات وادی مکہ میں اس طرح گزار سکوں گا کہ میرے ارد گرد اس گھر اور جلیل نامی گاس کے جنگل ہوں گے اور کیا پھر کبھی میں مجنہ کے پانی پر وارد ہوں گا اور کیا کبھی میرے لیے شامہ اور طفیل پہاڑ ظاہر ہوں گے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ ہمارے لیے مدینہ کو مکہ کی طرح یا اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے اور اسے صحت بخش بنا دے اور اس کی سا اور مد میں برکت فرما دے اور اس کے بخار کو جحفہ کی طرح بھیج دے صحیح البخاری اور صحیح مسلم حدیث نمبر 526 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ دعا فرماتے تھے لا باسا تو انشاء اللہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں یہ بیماری تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گی اس دیہاتی نے کہا یہ بیماری پاک کرنے والی ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ تو ایسا بخار ہے جو بوڑھے پر جوش مار رہا ہے تاکہ اسے قبروں کی زیارت کرا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا ہی ہے پھر ایسا ہی ہو صحیح صحیح البخاری حدیث نمبر 527 امام نافع بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تو اس کا حال پوچھتے کہ وہ کیسا ہے اور جب اس کے پاس سے کھڑے ہونے لگتے تو فرماتے اللہ تیرے لیے بہتر کرے اور مزید کچھ نہ فرماتے یہ روایت ضعیف ہے باب مریض جواب میں کیا کہے حدیث نمبر 528 جناب اساد بن سعید بن عمر بن سعید رحمہ اللہ کے والد سعید بن عمر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حجاج بن یوسف سیدہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور میں ان کے پاس تھا حجاج نے کہا کیا حال ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہوں اس نے کہا آپ کو کس نے تکلیف پہنچائی ہے تو انہوں نے جواب دیا مجھے اس شخص نے تکلیف پہنچائی جس نے اس دن ہتھیار اٹھانے کا حکم دیا جس دن ہتھیار اٹھانا حلال نہیں تھا اس سے مراد حجاج ہی تھا صحیح البخاری باب نافرمان کی عیادت کرنا کیسا ہے حدیث نمبر 529 سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں شراب کھور جب بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت نہ کرو یہ روایت ضعیف ہے باب عورتوں کا مریض مرد کی عیادت کرنا کیسا ہے حدیث نمبر 530 جناب حارث بن عبید اللہ انصاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سید امیداردہ رضی اللہ عنہا کو کچاوی پر کچاوے پر دیکھا جو لکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس پر پردہ نہیں تھا وہ اہل مسجد میں سے ایک انصاری آدمی کی عیادت کے لیے تشریف لائی تھی یہ روایت ضعیف ہے باپ جسے یہ ناپسند ہو کہ عیادت کرنے والا گھر میں فضول ادھر ادھر دیکھے حدیث نمبر 531 جناب عبداللہ بن ابی خزیل رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ایک مریض کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے اور گھر میں ایک عورت تھی کہ ایک عورت اس عورت کی طرف دیکھنے لگا سیدنا عبداللہ رضی اللہ نے اس سے فرمایا اگر تیری آنکھ پھوٹ جاتی تو تیرے لیے بہتر تھا یہ روایت صحیح ہے باب آنکھ دکھنے پر عیادت کرنا حدیث نمبر 532 سیدنا زید بن ارکم عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری آنکھ میں تکلیف ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے پھر فرمایا اے زید اگر تمہاری آنکھ میں تکلیف رہ جاتی تو تم کیا کرتے عرض کیا میں صبر کرتا اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری آنکھوں میں تکلیف رہ جاتی پھر تم صبر کرتے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے تو تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملتی یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 533 جناب قاسم بن محمد رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک آدمی کی بینائی چلی گئی لوگوں نے اس کی عیادت کی تو اس نے کہا میں ان آنکھوں کو اس لیے چاہتا تھا کہ نبی وسلم کو دیکھتا رہوں لیکن اب جب کہ نبی وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ کی قسم مجھے یہ بات بھی خوشی میں نہیں ڈالے گی کہ ان آنکھوں کے بدلے مجھے تبالہ شہر کا کوئی ہرن مل جائے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 534 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ عز و جل نے فرمایا جب میں کسی کو اس کی دو پیاری چیزوں یعنی آنکھوں کے تکالف میں آزماتا ہوں پھر وہ صبر کرتا ہے تو میں اسے اس کے بدلے میں جنت دیتا ہوں صحیح البخاری حدیث نمبر 535 سیدنا ابو امامہ رضی ابو عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم جب میں تیری دو معزز چیزیں آنکھیں لے لوں پھر تو اس صدمہ پر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے تو میں بھی تیرے لیے سوائے جنت کے اور کسی بدلے پر راضی نہ ہوں گا یہ روایت حسن ہے باب عیادت کرنے والا کہاں بیٹھے حدیث نمبر 536 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت فرماتے تو اس کے سر کے پاس بیٹھتے تھے پھر سات مرتبہ یہ دعا کرتے اصل اللہ العظیم رب العرش العظیم ایشفیق میں عظمت والے اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ تجھے شفا عطا فرمائے چنانچہ اگر اس کی موت آنے میں تاخیر ہوتی تو اس دعا سے وہ اپنی تکلیف سے عافیت پاتا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 537 جناب ربی بن عبداللہ رحم اللہ بیان کرتے ہیں ہم امام حسن بصری رحم اللہ کے ساتھ جناب قطادہ رحم اللہ کی عیادت کرنے لگے کرنے گئے وہ حسن بسری رحم اللہ ان کے سر کے پاس بیٹھ گئے اور ان کی خیریت دریافت کی پھر ان کے لیے دعا فرمائی اللہ مشف قلبہ وشفی سقامہ اے اللہ اس کے دل کو شفا عطا فرما اور اسے بیماری سے شفا عطا فرما یہ روایت صحیح ہے باب آدمی اپنے گھر میں کیا کام کرے حدیث نمبر 538 جناب اسود رحم اللہ بیان کرتے ہیں میں نے سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا آپ اپنے گھر والوں کے کام کاج میں رہتے لگے رہتے جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے یہ صحیح البخاری حدیث نمبر 539 جناب ہشام رحم اللہ اپنے والد عروہ رحم اللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے انہوں نے فرمایا اپنا جوتا گانٹتے اور وہ سب کام کرتے جو آدمی اپنے گھر میں کرتا ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 540 جناب حشام رحم اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے انہوں نے فرمایا آپ بھی وہی کام کرتے تھے جو تم میں سے کوئی اپنے گھر میں کرتا ہے آپ اپنے جوتے گاڑتے تھے اور کپڑوں کو پیمند لگاتے تھے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 541 جناب امرہ رحمہ اللہ بیان کرتی ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام انسانوں میں سے ایک انسان تھے اپنے کپڑے جوں سے صاف کر لیتے تھے اور اپنی بکری کا دودھ دو لیتے تھے یہ روایت صحیح ہے باب اگر آدمی اپنے باعث سے محبت کرے تو اس سے بتا دے حدیث نمبر 552 سیدنا قدام بن معدی قرب رضی اللہ عنہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے باعث سے محبت کرے تو چاہیے کہ اسے بتا دے کہ بے شک وہ اس سے محبت کرتا ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 543 امام مجاہد رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی ملا اس نے پیچھے سے میرے کندھے کو پکڑ لیا اور فرمایا بے شک میں تجھ سے محبت کرتا ہوں مجاہد رحمہ اللہ نے کہا وہ ذات اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے جس کے لیے تو تو نے مجھ سے محبت کی ہے اس صحابی نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما نہ ہوتا جب کوئی آدمی کسی آدمی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے تو چاہیے کہ اسے بتا دے کہ بے شک وہ اس سے محبت کرتا ہے تو میں تجھے کبھی نہ بتاتا یہ روایت حسن ہے امام مجاہد رحمہ اللہ نے کہا پھر انہوں نے مجھے منگنی کی پیشکش کی اور فرمایا میرے پاس ایک لونڈی ہے لیکن وہ بینگی ہے حدیث نمبر 544 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو آدمی آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں تو ان دونوں میں افضل وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرنے والا ہو یہ روایت صحیح ہے باب جب کسی سے محبت کرے تو اس سے جھگڑا نہ کرے اور نہ اس کے متعلق کچھ دریافت کرے حدیث نمبر 545 سیدنا ماز بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تو اپنے بھائی سے محبت کرے تو اس سے جھگڑا کر اور نہ اس سے برا معاملہ کر اور اس کے بارے میں کچھ دریافت نہ کر ممکن ہے کہ اس کے کسی دشمن سے تیری ملاقات ہو جائے تو وہ تجھے ایسی بات بتا دے جو اس میں نہ ہو یوں وہ تیرے اور اس کے درمیان جدائی کرا دے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 546 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہوئے یہ کہا کہ بے شک میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں تو وہ دونوں اکٹھے جنت میں داخل ہوں گے البتہ وہ شخص جس نے اللہ کے لیے محبت کی اس کا درجہ اس شخص سے بلند ہوگا جس نے اس کی محبت کی وجہ سے اس سے محبت کی یہ روایت ضعیف ہے باب عقل دل میں ہوتی ہے ہے حدیث نمبر 547 جناب بن خلیفہ اللہ سے مروی انہوں نے جنگ سفین میں سیدنا علی رضی اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا بلا شبہ عقل دل میں ہے رحمت اور نارمی جگر میں اور سانس پھیپڑوں میں ہوتا ہے یہ روایت حسن ہے باب تکبر کا بیان حدیث نمبر 548 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دیہاتی آدمی آیا جس کے بدن پر سی جان کا جبا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شہ سوار کو زیر کر دیا یا یہ کہا کہ ہر شہ سوار کو زیر کرنا چاہتا ہے اور ہر چرواہے کو اونچا کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جبے کی کنارے کو پکڑا اور فرمایا کیا میں تیرے اوپر یہ بے وقوفوں والا لباس نہیں دیکھ رہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کے وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا میں تمہیں وصیت کرنے والا ہوں وہ یہ کہ دو باتوں کا تجھے حکم دیتا ہوں اور دوست سے منع کرتا ہوں میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں اور دو باتوں سے منع کرتا ہوں کیونکہ ساتھ آسمان اور ساتھوں ساتھوں زمینیں اگر ایک پالڈے میں رکھ دی جائے اور ایک پالڈے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ ان سب پر بھاری ہو جائے گا اور اگر ساتھ آسمان اور ساتھوں زمینیں ایک بند حلقہ بن جائے تو لا الہ الا اللہ وَسُبْحَانَ سبحان اللہ و بھی اسے توڑ دے گا اور یہی ہر چیز کی نماز ہے اور اسی کے سبب ہر چیز کو رزق دیا جاتا ہے اور میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس شرک کو تو ہم نے پہچان لیا ہے لیکن تکبر کیا ہے کیا وہ یہ ہے کہ ہم ایسے کسی کے پاس کوئی چوگا ہو جسے وہ پہنا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عرض کیا کیا وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس ایسے حسین جوتے ہوں جن کی خوبصورت تسمے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پھر عرض کیا کیا تکبر یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس سواری کا جانور ہو جس پر وہ سواری کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پھر عرض کیا کیا وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے دوست ہوں جن کے ساتھ وہ بیٹھتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پھر عرض کیا اے اللہ کے رسول پھر تکبر کیا چیز ہے آپ نے فرمایا حق سے جہالت برتنا اور لوگوں کو حقیر جاننا دوسرے سرد میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا یہ تکبر میں سے ہے باقی حدیث اسی طرح ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 549 سیدنا ابن عمر اللہ علما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور اکڑ کر چلا وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 550 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غلام کے ساتھ بیٹھ کر کھایا اور گدے پر سوار ہو کر بازار میں گیا اور بکری کی ٹانگیں رسی سے باندھ کر اس کا دودھ نکالا اس نے تکبر نہیں کیا یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 551 جناب صالح جناب صالح رحمہ اللہ جو چادر فروش تھے اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ایک درہم کی کھجورے خریدے اور ان کو اپنی چادر میں ڈال کر اٹھا لیا میں نے ان سے عرض کیا یا کسی آدمی نے ان سے کہا اے امیر المؤمنین میں اٹھا لیتا ہوں سیدنا علی رضی اللہ نے فرمایا نہیں بچوں کا باپ ہی ان کو اٹھانے کا زیادہ حقدار ہے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 552 سیدنا ابو سید خدری اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہما دونوں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے عزت میری اظہار ہے اور تکبر میری چادر ہے چنانچہ جس نے ان دونوں میں سے کوئی چیز مجھ سے چھیننے کی کوشش کی میں اسے عذاب دوں گا صحیح مسلم حدیث نمبر 553 جناب حیثم بن مالک عطائی رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو ممبر پر یہ فرماتے سنا بلا شبہ شیطان کے جال اور شکنجے ہیں بلا شبہ شیطان کے جال اور شکنجے یہ ہیں اللہ کی نعمتوں پر مغرور ہونا اللہ کے عطا پر فخر کرنا اللہ کے بندوں پر بڑائی جتانا اور اللہ کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی اتباع کرنا یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 554 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزہ کی بحث ہو گئی راوی سفیان رحم اللہ نے کہا جنت اور دوزک میں جھگڑا ہوا دوزک نے کہا میرے اندر ظالم اور متکبر لوگ داخل ہوں گے اور جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور فقیر لوگ داخل ہوں گے اللہ تبرک و تعالی نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے تیرے ذریعے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا پھر دوزک سے فرمایا تو میرا عذاب ہے تیرے ذریعے میں جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا اور تم دونوں میں سے ہر ایک کو بھر دوں گا صحیح البخاری اور صحیح مسلم حدیث نمبر 500 55 جناب ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحم اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بکیل تھے نہ مردہ دل وہ اپنی مجلسوں میں شعر پڑھا کرتے تھے اور دوری جہلیت کی باتوں کو یاد کیا کرتے تھے جب ان میں سے کسی کو اللہ کے حکم میں سے کسی چیز کی نافرمانی پر ابارنے کی کوشش کی جاتی تو غصے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے حلقے ایسے گھومنے لگتے جیسے وہ دیوانہ ہو یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 556 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہ خوبصورت تھا اس نے کہا میں خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں اور مجھے جو کچھ عطا کیا گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں حتیٰ کہ مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی جوتے کے تسمے یا اس سے اس نے کہا کہ جوتے کے سرخ تسمے میں مجھ سے بڑھ جائے کیا یہ تک سب تکبر میں سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تکبر وہ کرتا ہے کہ جو حق کو ٹھکرائے اور لوگوں کو حقیر جانے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 557 جناب عمر بن شعیب رحم اللہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن آدمیوں کی صورت میں چونٹیوں کی مثل جمع کیا جائے گا ہر جگہ سے ذلت انہیں ڈانپ لے گی انہیں جہنم میں بولس نامی جیل کی طرف ہانکا جائے گا آگوں کی آگ انہیں گھیر لے گی اور انہیں جہنمیوں کی پلائی جائے گی جسے تانیت القبال کہا جاتا ہے یہ روایت حسن ہے باپ جو اپنے اوپر ہوئے ظلم کا بدلہ لے حدیث نمبر 558 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم اپنا بدلہ لے لو حدیث نمبر 559 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی چادر میں تشریف فرما تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی وہ اندر آئی اور عرض کیا مجھے آپ کے ازواج نے بھیجا ہے وہ آپ سے ابو کوحافہ کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں برابری کا سوال کر رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی کیا تو اس سے محبت کرتی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں انہوں نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا تو پھر تو بھی اس عائشہ رضی اللہ عنہ سے محبت کر اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھ گئی اور باہر آ کر ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں ساری بات بتائی انہوں نے کہا تو ہماری کچھ کام نہ آئی کیا لہذا دوبارہ جاؤ سیدہ فاطمہ رضی اللہ نے کہا اللہ کی قسم اب میں اس بارے میں آپ سے بات نہیں کروں گی پھر ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ آپ کے پاس بھیجا انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اجازت دے دی تو اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی بات عرض کی اور وہ مجھ پر برس پڑی اور مجھے برا بھلا کہنے لگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگی کہ کیا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے کی اجازت دیتے ہیں یہاں تک کہ میں نے محسوس کر لیا کہ آپ میرے انتقام لینے پر ناراض نہ ہوں گے تو میں بھی زینب کو جواب دینے لگی اور تھوڑی ہی دیر میں اس پر غالب آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے پھر فرمایا آخر یہ بھی تو آخر یہ بھی تو یہ ابو بکر ردن کی بیٹی ہے صحیح البخاری باب کہت سالی اور بو کے زمانے میں خواری کرنا حدیث نمبر 560 سیدنا ابو حرارہ فرماتے ہیں آخری زمانے میں فاقے ہوں گے جو شخص اس زمانے کو پالے وہ بھوکے جگر والوں سے ہرگز تجاوز نہ کرے یعنی ایسا نہ کرے کہ خود کھا لے اور انہیں چھوڑ دے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 561 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے کھجور کے باغوں کو ہمارے اور ہمارے بائیوں مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں تقسیم نہیں کروں گا پھر انہوں نے کہا تم مہاجرین ہمارے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹاؤ اور ہم تمہیں پھلوں میں شریک کریں گے مہاجرین نے کہا ہم آپ لوگوں کی رائے سن کر اسے تسلیم کرتے ہیں صحیح البخاری حدیث نمبر 562 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رمادہ جو شدید قہد کا سال تھا میں دیہاتی لوگوں کی اونٹ گیہوں تیل اور دیگر چیزوں کے ساتھ خوب مدد فرمائی یہاں تک کہ دیہاتی لوگ آپ کی توجہ سے خوشحال ہو گئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑی ہو کر دعا فرمائی اے اللہ ان کے رزق کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر پیدا فرما تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو مسلمانوں کے حق میں قبول فرمایا جب بارش نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا الحمدللہ اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور نہ فرماتا تو میں مسلمانوں کے کسی امیر گھرانے کو نہ چھوڑتا مگر یہ کہ ان کے ساتھ ان کی تعداد کے بقدر فقرہ کو ان کے ساتھ شامل کر دیتا تاکہ اس کھانے سے دو آدمی ہلاک نہ ہو جو ایک آدمی کے لیے کافی ہوتا ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 563 سیدنا سلمہ بن اقوار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جو قربانیاں ہیں ان میں سے کسی کے گھر تین دن کے بعد کوئی گوشت نہ بچے پھر جب اگلا سال آیا تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم ویسا ہی کریں جیسے پچھلے سال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور ذخیرہ بھی کرو کیونکہ اس سال لوگ تنگی میں تھے اس لیے میں نے چاہا تھا کہ تم ان کی مدد کرو صحیح البخاری و صحیح مسلم باب تجربوں کا بیان حدیث نمبر 564 جناب حشام عروہ رحم اللہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں سیدہ معاویہ رضی اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے دل میں کوئی بات آئی پھر وہ چونک پڑے اور فرمایا دانائی صرف تجربے ہی سے آتی ہے اس بات کو انہوں نے تین مرتبہ دہرایا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 565 سیدنا ابو سعید اللہ فرماتے ہیں بردباری ٹھوکرے کھانے ہی سے آتی ہے اور حکیم دانائی صرف تجربہ کار ہی ہے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 565 ایک دوسری روایت میں سیدنا ابو سعید رضی اللہ نے بھی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مثل نقل کیا ہے یہ بھی ضعیف ہے باپ جو اپنے دینی بھائی کو اللہ کے لیے کھانا کھلائے حدیث نمبر 566 سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں اپنے بائیوں میں سے ایک جماعت کو ایک سا کھانے یا دو سا پر جمع کر لوں تو یہ بات مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں تمہارے بازار میں جا کر کسی غلام کو آزاد کروں یہ روایت صحیح ہے افن یہ روایت ضعیف ہے باب دوری جہلت کے معاہدے حدیث نمبر 567 سیدنا عبد بن رضی اور بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی چاچاؤں کے ساتھ حلف المطیبین دور جہلت کے ایک معاہدے میں حاضر ہوا اور میں اب بھی اسے توڑنا پسند نہیں کرتا کھوا اس کے بدلے میں میرے لیے سرخ اونٹ ہو یہ روایت صحیح ہے باب بائی چارے کا بیان حدیث نمبر 568 سیدنا انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابن مسعود اور سیدنا زبیر رضی اللہ عنہما کے درمیان بائی چارہ قائم فرمایا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 569 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں میرے گھر میں قریش اور انصار کے درمیان بائی چارہ قائم فرمایا صحیح البخاری و اور صحیح مسلم باب جاہلت کے اصول پر کیے ہوئے کسی معاہدے کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں حدیث نمبر 570 جناب عمر بن شعیب رحم اللہ اپنے والد سے و اپنے دادا عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال خانہ کعبہ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حمد و سنہ بیان کی پھر فرمایا جس شخص کا دور جاہلیت میں کوئی معاہدہ تھا جو غیر شرعی نہ ہو تو اسلام نے اس کی مضبوطی کو بڑھا دیا ہے اور فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں یہ روایت صحیح ہے باب جس نے بارش کے آغاز میں اپنے آپ کو بھگویا حدیث نمبر 571 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے اسی اسنا میں بارش برسنے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک سے کپڑے کو ہٹایا ہٹا لیا حتیٰ کہ بارش نے اسے تر کر دیا ہم نے عرض کیا آپ نے ایسا کیوں کیا آپ نے فرمائیے اپنے رب کے پاس سے ابھی ابھی آئی ہے صحیح مسلم باب بکریہ بائیس برکت ہے حدیث نمبر 572 سیونٹی ٹو جناب حمید بن مالک بن خطم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا ابو خریرہ عنہ کے ساتھ مقام عقیق میں ان کی زمین میں بیٹھا ہوا تھا کہ اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ اپنی سواریوں پر آئے اور یہاں اتر گئے حمید رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو خریرہ عنہ نے مجھے فرمایا میری والدہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ تمہارا بیٹا تجھے سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں کچھ کھانے کو دو حمید کہتے ہیں ان کی والدہ نے ایک بڑے پیالے میں جو جو کہ تین روٹیاں جو کہ تین روٹیاں کچھ زیتون کا تیل اور نمک رکھ دیا میں اس سے اپنے سر پر اٹھا کر ان لوگوں کے پاس لے آیا جب میں نے کھانا ان لوگوں کے سامنے رکھا تو ابو حریرہ رضی اللہ نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیٹ بھرنے کے لیے روٹی دی حالانکہ ایک وقت تھا کہ ہمارے پاس دو کالی چیزوں کھجور اور پانی کے سوا کھانے کو کچھ نہ تھا اس کھانے سے لوگ سیر نہ ہوئے پھر جب وہ لوگ چلے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا اے میرے بھتیجے اپنی بکریوں سے اچھا برتاؤ کر اور ان سے گرد و غبار کو جاڑ اور ان کے باڑے کو صاف رکھ اور اس کو کونے میں نماز اس کے کونے میں نماز پڑھ بلا شبہ یہ جنت کے جانوروں میں سے ہے اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ بکریوں کا چھوٹا سا ریوڑ اس کے مالک کو مروان کے محل سے زیادہ محبوب ہوگا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 573 سیدنا علی رضی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں ایک بکری ایک برکت دو بکریاں دو برکتیں اور تین بکریاں بہت سی برکتیں ہیں یہ روایت ضعیف ہے باپ باب اونٹ اپنے مالک کے لیے باعث عزت ہے حدیث نمبر 574 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر کا سر معاشرے کی طرف ہے اور فخر و تکبر گھوڑے اور اونٹ والوں میں ہے جو کاشتکار اور خیمہ نشین ہے جبکہ سکون و اطمینان بکری والوں میں ہے صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 575 سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مجھے کتوں اور بکریوں پر تعجب ہے بلا شبہ بکریاں سال میں اتنی اتنی مقدار میں ذبح کی جاتی ہے اور اتنی اتنی مقدار میں قربانی کی جاتی ہے اور کتوں کا یہ حال ہے کہ ایک کتیا ایک وقت میں اتنی اتنے بچے جانتی ہے مگر اس کے باوجود بکریاں زیادہ ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 576 جناب ابو زیبان رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا اے ابو زیبان تمہاری تنخواہ کتنی ہے میں نے عرض کیا پچیس سو آپ نے فرمایا اے ابو زیبان کھیتی باڑی اور جانور رکھ لے اس سے پہلے کہ جب قریش کے نوجوان تم پر حاکم بن جائے اور اس وقت اتنی تنخواہ کو کچھ مال نہ سمجھا جائے یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 577 سیدنا عبدہ بن حزن رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اونٹوں والے اور بکریوں والے آپس میں فقر کرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام مبوس کیے گئے تو وہ بکریوں کے چرواہے تھے اور دعوت علیہ السلام مبوس کیے گئے تو وہ چرواہے تھے اور مجھے اس حال میں مبوس کیا گیا کہ میں مقامی اجیاد میں اپنے گھر والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا یہ روایت صحیح ہے باب دیہاتوں میں رہنے کا بیان سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کبیرہ گناہ سات ہے ان میں سے پہلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا کسی جان کو ناہ قتل کرنا پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا اور ہجرت کے بعد بھی دیہاتوں میں جا کر رہنا یہ روایت صحیح ہے باب بستیوں میں رہنے والے حدیث نمبر 579 سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا دیہاتوں میں سکونت اختیار نہ کرو بے شک دیہاتوں میں رہنے والے ایسے ہیں جیسے قبروں میں رہنے والے احمد بن عاصم رحم اللہ نے کہا الکفور سے مراد مراد دیہات ہے یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر باب کبھی کبھی ٹیلوں پر جانا حدیث نمبر 580 جناب مقدام بن رحم اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے دیہات کی طرف جانے کے متعلق پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیہات کی طرف جایا کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے باہر ان ٹیلوں کی طرف تشریف لے جایا کرتے تھے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 581 جناب عمر بن وحب رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد بن عبداللہ اسید رحم اللہ کو دیکھا جب وہ احرام کی حالت میں اپنی سواری پر سوار ہوئے تو انہوں نے اپنے کپڑوں کو اپنی کندھوں سے اتار کر اپنی رانوں پر رکھ لیا میں نے عرض کیا یہ آپ نے کیا کیا انہوں نے کہا میں نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ روایت ضعیف ہے باب جو رازداری کو پسند کرے اور ہر طرح کے لوگوں میں بیٹھے تاکہ ان کے اخلاق کے بارے میں جان سکے حدیث نمبر 582 جناب محمد بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن القاری رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری آدمی بیٹھے ہوئے تھے کہ عبد الرحمن بن القاری رحم اللہ آئے اور ان کے پاس بیٹھ گئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے جو ہماری باتیں دوسروں تک پہنچائے عبد الرحمٰن رحم اللہ نے ان سے کہا اے امیر المؤمنین میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں سیدنا عمر رضی اللہ نے فرمایا کیوں نہیں تم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو لیکن ہماری باتیں نہ پہنچانا پھر انصاری نے فرمایا تو لوگوں کو کیا دیکھتا ہے وہ میرے بات کس کا خلیفہ ہونا بتاتے ہیں اس انصاری نے مہاجرین میں سے کئی افراد کے نام لیے لیکن سیدنا علی رضی عنہ کا نام نہ لیا سیدنا عمر رضی عنہ نے فرمایا انہیں ابو الحسن علی رضی عنہ کے بارے میں کیا ہو گیا ہے اللہ کی قسم وہ ان سب سے زیادہ مستحق ہے اگر وہ ان پر خلیفہ مقرر ہو جائے تو انہیں حق کے راستے پر قائم رکھیں گے یہ روایت ضعیف ہے باب معاملات میں جلدی کرنا حدیث نمبر 583 سیدنا حسن بسر رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی فوت ہو گیا اور اس نے ایک بیٹا اور ایک غلام چھوڑا اس نے اپنے غلام کو اپنے لڑکے کے بارے میں وصیت کی اس غلام نے لڑکے کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی یہاں تک وہ بچہ جوان ہو گیا اور اس کی شادی بھی کر دی اس لڑکے نے غلام سے کہا میرے لیے کچھ سامان تیار کرتا میرے لیے میرے لیے کچھ سامان تیار کرتا کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے سفر کروں اس نے سامان تیار کر دیا یہ ایک عالم کے پاس آیا اور اس سے سوال کیا کہ میں طلب علم کے لیے سفر کرنا چاہتا ہوں اس نے جواب اس نے کہا جب تو جانے کا ارادہ کرے تو مجھے بتا دینا میں تمہیں کچھ باتیں بتاؤں گا اس نے کہا میں نکلنے والا ہوں آپ مجھے بتا دیجئے عالم نے کہا اللہ سے ڈرنا اور صبر کرنا اور کسی کام میں جلدی نہ کرنا حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں ساری خیر آ گئے پھر وہ لڑکا واپس آیا تو ان باتوں کو نہ بھولا وہ صرف تین نصیحتیں تھیں جب وہ اپنے گھر آیا اپنی سواری سے اتر کر اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک آدمی اس کی بیوی کے ذرا فاصلے پر سو رہا ہے اور اس کی بیوی بھی سو رہی ہے کہنے لگا میں اس حالت پر انتظار نہیں کروں گا یہ کہہ کر وہ اپنی سواری کی طرح پلٹا جب اس نے تلوار اٹھانے کا ارادہ کیا تو نصیحت یاد کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہا اللہ سے ڈر صبر کر اور جلدی نہ کر یہ سوچ کر وہ واپس لوٹ آیا جب اس اس آدمی کے سرحانے کھڑا ہوا تو پھر کہنے لگا میں اس حالت میں انتظار نہیں کروں گا پھر وہ اپنے سوار کی طرح پلٹا جب اس نے تلوار اٹھانے کا ارادہ کیا پھر اسے وہ نصیحت یاد آ گئی چنانچہ وہ واپس لوٹ آیا جب اس آدمی کے سرحانے آ کر کھڑا ہوا تو آدمی بیدار ہو گیا جب اس نے اسے دیکھا تو ایک دم کود پڑا اور اس سے معانکہ کیا اور اسے بوسا دیا اور اس سے دریافت کیا کہ میرے بات تمہیں کیا حاصل ہوا اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے تیرے بات خیر کثیر حاصل کی اور اللہ کی قسم تیرے بعد آج رات تیرا سر میری تلوار کے نیچے تین بار آیا مگر جو میں نے علم حاصل کیا تھا اس نے مجھے تیرے قتل سے روک دیا یہ روایت حسن ہے باب معاملات میں سنجیدگی اختیار کرنا حدیث نمبر 584 سیدنا اشج بن عبدالقیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اندر دو خصلتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ کون سی ہے آپ نے فرمایا بردباری اور حیا میں نے عرض کیا یہ خصلتیں مجھ میں پہلے سے ہے یا ابھی پیدا ہوئی ہے آپ نے فرمایا پہلے سے ہے میں نے کہا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے میرے اندر دو ایسی خصلتیں پیدا فرمائی جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 585 جناب قطادہ رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے بیان کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے والے وفد عبدالقیس سے ملا ہے اور قطادہ رحم اللہ نے ابو نظرہ رحم اللہ کا ذکر کیا کہ انہوں نے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبدالقیس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تیرے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے برد باری اور وفا یہ روایت صحیح مسلم کی ہے حدیث نمبر 586 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج بن عبدالقیس عنہ سے فرمایا تیرے اندر دو ایسی خصلتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے بردباری اور وفا صحیح مسلم حدیث نمبر 587 سیدنا مزیدہ عبدی ردی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا اللہ عنہ پیدل چلتے ہوئے آئے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے بوسہ دے دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا بے شک تیرے اندر دو ایسی خصلتیں ہیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول پسند فرماتے ہیں سیدنا عنہ نے عرض کیا یہ میرے اندر فطری طور پر پیدا کی گئی ہے یا بعد میں میرے ساتھ پیدا کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ یہ تیرے اندر فطری طور پر پیدا کی گئی ہے عرض کیا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری فطرت میں ایسی خصلتیں شامل فرمائی جنہیں اللہ اور اس کا رسول پسند فرماتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے باب سرکشی کرنا حدیث نمبر 588 سیدنا ابن عباس سیدنا ابن عنہ فرماتے ہیں بے شک اگر ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پر سرکشی کرتا تو سرکشی کرنے والا پہاڑ چورا چورا کر دیا جاتا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 589 سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزک کی بحث ہو گئی تو دوزک نے کہا میرے اندر متقبر اور سرکش لوگ داخل ہوں گے اور جنت نے کہا میرے اندر تو کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے اللہ عز و جل نے دوزک سے فرمایا تو میرا عذاب ہے میں جس سے چاہوں گا تیرے ذریعے انتقام لوں گا اور جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے میں جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے رحمت کروں گا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 590 سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن کے بارے میں کچھ نہ پوچھا جائے وہ آدمی جو مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہوا اور اپنے امام کی نافرمانی کی پھر نافرمانی کی حالت ہی میں فوت ہو گیا ایسے شخص کے بارے میں تو کچھ نہیں پوچھ وہ لونڈی یا غلام جو اپنے مالک سے بھاگ گیا اور وہ عورت جس کا خامن غائب ہوا سفر میں چلا جائے اور وہ اسے دنیاوی ضرورت بھی دے گیا پھر اس کی عدم موجودگی میں اس عورت نے گہروں کے لیے زینت ظاہر کی اور بگڑ گئی تین آدمی ایسے ہیں جن کے بارے میں کچھ نہ پوچھا جائے وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ سے اس کی چادر چھیننے لگا بلا شبہ اس کی چادر کبریائی ہے اور اس کی اظہار اس کی عزت ہے اور وہ آدمی جس نے اللہ کے حکم میں شک کیا اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 591 جناب بک بکار بن عبدالعزیز رحم اللہ اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کی چاہے سزا مؤخر کر دے سوائے سرکشی اور والدین کی نافرمانی یا قطع رحمی کے ان گناہوں کے مرتکب کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت جلد سزا دیتا ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 592 سیدنا ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکی کو دیکھ لیتا ہے اور خود اپنی آنکھ میں شہتیر یا کھجور کے تنے کے برابر لکڑی کو بھول جاتا ہے ابو عبید رحم اللہ نے کہا الجزل بڑے شہتیر کو کہتے ہیں یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 593 جناب معاویہ بن جناب معاویہ بن قرہ رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا معقل بن یسار مزنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا انہوں نے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا پھر میں نے بھی راستے میں ایک چیز دیکھی تو میں نے اسے جلدی سے ہٹا دیا اس پر انہوں نے کہا اے بتیجے ایسا کرنے پر تجھے کس نے آمادہ کیا معاویہ رحم اللہ نے کہا میں نے آپ کو کچھ اس طرح کرتے دیکھا تو میں نے بھی ویسے ہی کر دیا انہوں نے فرمایا بتیجے تو نے بہت اچھا کیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جس شخص نے مسلمان کے راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی اور جس کی ایک نیکی نیکی بھی قبول کر لی گئی وہ جنت میں داخل ہوگا یہ روایت حسن ہے باب حدیہ قبول کرنا حدیث نمبر 594 سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں تحفے تحائف کر دیا کرو اس سے باہمی محبت پیدا ہوگی یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر نائن سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اے میرے بیٹو آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کیا کرو کیونکہ اس سے تمہارے درمیان محبت بڑھے گی یہ روایت صحیح ہے باپ جو شخص اس وقت ہدیہ قبول نہ کرے جب لوگوں میں بغض آ جائے حدیث نمبر 596 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنی فزارہ کے ایک بنی فزارہ کے ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹنی بطور خدیہ دے دی آپ نے اس کے بدلے کچھ دے دیا تو وہ آدمی ناراض ہو گیا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا ان میں سے ایک شخص مجھے ہدیہ دیتا ہے اور میں حزب استطاعت اسے اس کا بدلہ دیتا ہوں پھر وہ اس پر ناراض ہوتا ہے اللہ کی قسم اس سال کے بعد میں قریشی انصاری ثقافی اور دوسری کے علاوہ اہل عرب میں سے کسی کا ہدیہ قبول نہیں کروں گا یہ روایت صحیح ہے باب حیا کا بیان حدیث نمبر 597 سیدنا ابو مسود اکبر اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نوبت کی باتوں میں سے جو کچھ لوگوں نے پایا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر صحیح البخاری حدیث نمبر 598 سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی ساٹھ یا ستر سے زیادہ شاخیں ہیں ان میں سے افضل الہ الا اللہ ہے اور ادنا راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا ہے اور بھی ایمان کی ایک شاخ ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 599 سیدنا ابو سعید رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کماری لڑکے سے بھی زیادہ حیا والے تھے اور جب آپ کو کوئی بات ناگوار ہوتی تو ہم اسے آپ کے چہرہ مبارک سے پہچان لیتے تھے صحیح البخاری بخاری اور صحیح مسلم عبداللہ بن ابی اتبا مولا انس بن مالک نے سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ عنہ سے اسی کی مثل بیان کیا ہے اور ابو عبداللہ رحم اللہ نے کہا اور غندر اور ابن ابی عدی رحمت رحمۃ اللہ نے مولا انس بن مالک کے بجائے صرف مولا رضی اللہ عنہ کہا حدیث نمبر سکس ہنڈرڈ سیدنا سیدنا عثمان رضی رضی اللہ اللہ اور عائشہ عنہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی اور آپ اس وقت سیدہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بستر پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دے دی اور آپ اسی طرح لیٹے رہے وہ جس کام کے لیے تشریف لائے تھے اسے پورے کر کے واپس چلے گئے پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے اور وہ بھی جس کام کے لیے تشریف لائے تھے اسے پورا کر کے واپس چلے گئے سیدنا عثمان ردین کہتے ہیں کہ پھر میں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ بیٹھ گئے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ سیدہ عائشہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اپنے کپڑے سمیٹ لو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جس کام کے لیے آیا تھا اسے پورا کر کے واپس ہو گیا اس کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے آپ کو سیدنا اببکر و عمر رضی اللہ عنہما کے لیے تو اتنا اہتمام کرتے نہیں پایا جتنا آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے اہتمام فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بہت حیا دار آدمی ہے اور بے شک مجھے ڈر پیدا ہوا کہ اگر میں نے اسی حال میں ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی تو وہ مجھ سے اپنی حاجت بیانہ کر سکیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر سکس ہنڈریٹ ون سیدنا بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں حیا ہوگی اسے مزین کر دے گی اور جس چیز میں بے حیائی ہوگی اسے بدنما کر دے گی یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر سکس ٹو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو بلا شبہ حیا ایمان کا حصہ ہے صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر سکس ہنڈریڈ سینا ابن عمر رضی اللہ دینما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں سرزنش کر رہا تھا یہاں تک کہ جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ میں تجھے ماروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو بلا شبہ حیا ایمان کا حصہ ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 603 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی ران یا پنلیاں کھلی تھی کہ سیدنا بکر رضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی حالت میں اندر آنے کی اجازت دے دی انہوں نے آ کر باتیں کی پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اسی حالت میں اندر آنے کی اجازت دے دی انہوں نے بھی باتیں کی لیکن جب سیدنا عثمان رضی اللہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے کپڑے ٹھیک کر لیے راوی حدیث محمد بن ابی حرملہ رحم اللہ نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سارا واقعہ ایک ہی دن میں ہوا ہے سیدنا عثمان تشریف لائے اور باتیں کی پھر جب وہ چلے گئے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے آپ نہ ہلے جلے اور نہ کوئی پرواہ کی پھر عمر اللہ عنہ تشریف لائے آپ نہ ہلے جلے اور نہ کوئی پرواہ کی لیکن جب عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے کپڑوں کو ٹھیک کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں ایسے آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں صحیح مسلم باب صبح کے وقت کیا دعا کرے حدیث نمبر 604 سیدنا ابو خریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تو یہ دعا پڑھتے اصبحنا و اسبح کل و اسبح الملک للہ والحمد والحمد كله للہ لا شریک له لا الہ الا اللہ و الیہ النشور ہم نے اور اللہ کے ملک نے اللہ ہی کے لیے صبح کی اور تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اس کا کوئی شریک نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور مرنے کے بعد اٹھ کر اسی کی طرف جانا ہے جب شام کرتے تو یہ دعا پڑھتے امسینا و امسل ملک للہ للہ والحمد کلہ لا شریک لہو لا الہ الا اللہ و الیہ المصیر ہم نے اور اللہ کے ملک نے اللہ ہی کے لیے شام کی اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اس کا کوئی شریک نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ روایت ضعیف ہے باب جو شکل دوسروں کو دعاؤں میں یاد رکھے حدیث نمبر سکس فائیو سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کریم بن کریم بن کریم بن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اتنی مدت جیل میں رہتا جتنی مدت یوسف علیہ السلام رہے پھر میرے پاس قاصد آتا تو میں اس کی بات مان لیتا جب ان کے پاس قاصد آیا تو انہوں نے فرمایا ارج ربک اپنے مالک کی طرف واپس لوٹ جا اور اس سے پوچھ کے ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا اور لوت علیہ السلام پر اللہ کی رحمت ہو بے شک وہ مضبوط جماعت کی طرف پناہ لینے پر مجبور ہو گئے جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا لو ان لی بکم کاش میرے پاس مقابلے کی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط جماعت کی طرف پناہ لیتا اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد جو بھی نبی بھیجا وہ اپنی قوم کے طاقت و گھرانے سے تھا محمد رحمہ رحم راوی حدیث کہتے ہیں السروتو سے مراد کثرت اور طاقت و عزت ہے یہ روایت حسن ہے باپ خلوص دل سے دعا کرنا حدیث نمبر 606 جناب عبد الرحمٰن بن یزید رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ جناب ربی رحم اللہ جمعہ کے دن جناب علکمہ رحمۃ اللہ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے اگر وہ وہاں نہ ہوتے تو لوگ انہیں میرے پاس بیچ دیتے ایک مرتبہ وہ تشریف لائے اور میں وہاں نہیں تھا پھر جناب الکمہ رحمہ اللہ مجھے ملے اور مجھے کہا کیا تم نہیں دیکھتے کہ ربی رحم اللہ کیا لائے ہیں پھر کہا کیا تم نہیں دیکھتے کہ لوگ کتنی زیادہ دعائیں کرتے ہیں اور کتنی کام قبول ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ خلوص دل والی دعا کے علاوہ کسی دعا کو قبول نہیں فرماتا میں نے عرض کیا کیا سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں فرمایا انہوں نے کہا انہوں نے کیا فرمایا ہے میں نے عرض کیا سیدنا عبداللہ رضی اللہ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کسی شہرت پسند ریاکار اور کھیل کود کرنے والے کی دعا قبول نہیں فرماتا صرف اس کی دعا قبول فرماتا ہے جو دل کی پختگی کے ساتھ دعا کرے راوی مالک بن حارث رحم اللہ نے عبد الرحمن رحم اللہ سے پوچھا کیا پھر الکمہ رحمہ اللہ کو بھی یہ بات یاد آ گئی تھی انہوں نے کہا ہاں یہ روایت صحیح ہے باب پختہ ارادہ کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا حدیث نمبر سکس سیدنا سیون سیدنا ابو اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یوں نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو میری حاجت پوری کر فرما دے بلکہ مضبوطی کے ساتھ اور بڑی رغبت کے ساتھ دعا کرے بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کا عطا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں سے کوئی شخص دعا کرے تو پورے عزم کے ساتھ دعا کرے اور یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا فرما دے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں صحیح البخاری صحیح مسلم باب دعا میں ہاتھ اٹھانا حدیث نمبر سکس نائن جناب ابو نعیم وہب رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ عنہم دونوں کو دعا کرتے ہوئے اپنی ہتھیلیوں کو چہرے پر پھیرتے ہوئے دیکھا یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر سکس ٹین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے انما انا بشر فلا تعاقبنی ایما رجل من المؤمنین آزیتہ او شتمتہ فلا تعاقبنی فی اے اللہ میں بھی ایک بشر ہوں لہذا میرا معاقضہ نہ فرمانا مومنین میں سے جس شخص کو میں نے تکلیف دی ہو یا اسے برا بلا کہا ہو تو اس بارے میں مجھ سے مواخذہ فرمانا صحیح مسلم حدیث نمبر سکس ہنڈریڈ الیون سیدنا ابو عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا توفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول قبیلہ دوس نے نافرمانی کی ہے اور قبول اسلام سے انکار کر دیا ہے لہذا آپ ان کے خلاف بد دعا کیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے لوگوں نے گمان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کریں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اللہ مہد وقت بہم اے اللہ کے بلا دوست کو ہدایت عطا فرما اور انہیں ہمارے پاس لے آ صحیح بخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر سکس ہنڈریڈ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سال بارش بند ہو گئی کچھ مسلمان جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول بارش بند ہو گئی زمین خشک ہو گئی اور مویشی ہلاک ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اس وقت آسمان پر کوئی بادل دکھائی نہ دیتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اس قدر دراز کیا کہ میں نے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھ لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کی ابھی ہم نے جمعہ کی نماز ادا نہیں کی تھی کہ بارش کی وجہ سے قریب گھر والے جوان آدمی کو بھی اپنے گھر پہنچنے کی فکر پڑ گئی پھر مسلسل ایک جمعہ تک بارش ہوتی رہی جب دوسرا جمعہ آیا تو لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول گھر گر گئے اور سوار رک گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن آدم کے جلد گھبرا جانے پر مسکرائے اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا اللہ ولا علینا اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش فرما اور ہمارے اوپر نہ بارش برسا چنانچہ بادل مدینہ سے ہٹ گیا صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 613 سیدہ عائشہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللهم إنما أنا بشر فلا تعاقبني رجل من المؤمنين آزيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه اے اللہ میں بھی ایک بشر ہوں لہذا میرا معاقضہ نہ فرمانا مومنوں میں سے جس شخص کو میں نے تکلیف دی ہو یا اسے برا بلا کہا ہو تو اس بارے میں میرا نہ فرمانا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر four hundred six hundred fourteen سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا توفیل بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے اگر آپ کو کسی قلعہ اور حفاظت کے مقام کی ضرورت ہے تو دوست کا قلعہ حاضر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کیونکہ یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے انصار کے لیے مقرر کر دی تھی پھر سیدنا توفیل رضی اللہ عنہ اور ان کی قوم میں سے ایک آدمی نے مدینہ کی طرف ہجرت کی وہ آدمی بیمار پڑ گیا اور بیماری کی وجہ سے تنگ دل ہو گیا یا اس طرح کی یا اس طرح کا کوئی اور کلمہ راوی نے کہا چنانچہ وہ گھسٹ کر ترکش کو کے پاس آیا اور اس میں سے ایک تیر نکال کر اپنی رگوں کو کاٹ لیا اور مر گیا سیدنا طفیل رضی اللہ نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی طرف ہجرت کرنے کی وجہ سے مجھے بکش دیا گیا سیدنا طفیل نے پوچھا تیرے ہاتھوں کا کیا حال ہے اس نے کہا ان کے متعلق یہ کہا گیا کہ ہم تیری اس چیز کو درست نہیں کریں گے جسے تو نے خود بگاڑا ہے راوی نے کہا کہ سیدنا توفیل رضی اللہ نے اس قصہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اللہم ولیدائی فغفر اے اللہ اس کے ہاتھوں کو بکچ دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر سکس ہنڈریڈ ففٹین سیدنا سیدنا رضی اللہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہوئے یوں فرماتے اعوذ بکا من القسل و اعوذ بکا من الجبن و اعوذ بکا من الحرم اعوذ بکا من البکھول اے اللہ بے شک میں سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں بزرگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں بڑھاپے سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور بخیلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں صحیح البخاری حدیث نمبر سکس سکسٹین سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے صحیح البخاری و صحیح مسلم